ہاں، ہمارے یہاں ہمارے فقہ میں اس بات کی اجازت ہے منگنی کا مطلب یہ ہے واد نکاح ٹھیک ہے نا جیسے ام المومنین حضرت آشا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی منگنی ہو گئی حضور علیہ السلام مکہ میں ہوئی مدین منورہ میں حضور کے گھر آئیں تو منگنی میں تو کوئی حرج نہیں ایک محفل جب ہو دونوں طرف سے جب ہاں ہو جائے اگر وہ منگنی کی محفل ہو تو منگنی ہو گئی اگر نکاح کی محفل ہو تو نکاح ہو جائے گا اور یہ منگنی کا ہونا اس اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ وہ دو مہینے چار مہینے چھ مہینے رہے کم سے کم دونوں خاندان ایک دوسرے کو سمجھ لیں وہ جو رواج نا جھٹ منگنی پھٹ گیا کہ صبح منگنی اور شام میں نکاح اس میں کہیں نہ کہیں تصاول ہو جاتا آدمی کو پہچاننے میں آدمی کو شناخت کرنے میں اور اس قسم کی منگنی یعنی فریقین وعدہ کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بیٹی دیں گے وہ کہیں گے بیٹی لے لیں یہاں تک تو ٹھیک مگر جو آج کل کی منگنی ہے میرا خیال ہے کسی اچھے بھلے کھاتے پیتے آدمی کے یہاں شادی کی بھی اتنی تقریب نہیں ہوگی جتنے منگنی میں ہوتی منگنی الگ ہے تو ہلدی الگ ہے تو مہندی الگ ہو پتہ نہیں کیا کیا محفلیں بلکہ بڑے لوگوں میں ایک ایک مہینے تک یہ محفلیں چلتی جو رشتے دار ہیں ان کے ایک مہینے تک نیند حرام دو بجے ختم ہو رہی ہے چار بجے ختم ہو رہی ہے تب ظاہر ہے کہ ایسی منگنی جس میں لاکھوں روپیہ برباد ہو یہ سب فضول خرچی ہے اتنی منگنی ٹھیک ہے جیسے ہمارے یہاں میمن کا چونکہ آپ نے حوالہ دیا تو میمنی میں رواج پرانا یہ ہے اس کو کہتے ہیں بڑی چائے کیا سمجھے صاحب دودھ میں پستہ بادام ڈال کر جو اس کو کہتے ہیں بڑی چائے تو بڑی چائے جب پلا دی گئی تو یہ سمجھو کہ بھائی منگنی ہو گئی تو ایسی بڑی چائے کتنے کی ہوگی بھائی ہزار دو ہزار کی ہوگی کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ بھائی وعدہ ہو گیا کہ صاحب ٹھیک ہے آپ سے ہم نے وعدہ کر لیا کہ نکاح ہم اپنی بیٹی دیں گے ان کا ہم بیٹی لیں گے شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور چار چھ مہینے اگر منگنی رہی کوئی حرج نہیں لیکن اس میں جو حرام کاریاں یہ آ گئیں آپ اندازہ لگائیے کہ منگنی ہوئی اور ہونے والے میاں بیوی سیر پر بھی جا رہے ہیں تفریح پر بھی جا رہے ہیں فلم دیکھنے بھی جا رہے ہیں اور دعوت میں بھی جا رہے ہیں خود اپنے جناب ہوٹلوں میں جا کر کے کھانا بھی کھا رہے ہیں اس میں بہت بڑے فساد کی جڑ ہے اس سے بچنا چاہیے جب تک شادی نہ ہو جائے اس وقت تک لڑکی لڑکے کے ساتھ جانا اس کا حرام ہے وہ نامحرم کے ساتھ جا رہی اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور کوئی ساتھ پوچھیے